اور کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا پھر تم انہیں پہچان بھی لوگے اور تمہارا پروردگار تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے